السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لاسٹ لیکچر میں we discussed about internal control questionnaires اس کی میں نے کنسٹرکشن کی حد تک آپ لوگوں سے باتیں کر لی تھیں آج آپ کے ساتھ انٹرنل کنٹرول کوشچنر کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو پچھلے لیکچر سے متعلق چند باتیں ریکال کروا دوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آڈیٹر جب اس اینٹی کے انوائرمنٹ سے متعلق اس کے انٹرنل کنٹرول سے متعلق انڈرسٹینڈنگس حاصل کر لیتا ہے اور ان کو ریکارڈ کر لیتا ہے تو اب وہ ایک پریلیمنری ایویلویشن کرتا ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کی اس انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کے ذریعے سے and if that auditor satisfies himself کہ جی یہ انٹرنل کنٹرول سسٹم جو ہے ٹھیک ورک کر رہا ہے تو سسٹمز آڈیٹ اپروچ کے مطابق آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے اور اگر آڈیٹر اس لیول پر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو ایکسٹینسو سبسٹینٹو ٹیسٹ کے ذریعے سے ویریفیکیشن کرتا ہے اور تب جا کے آڈٹ ایویڈینس حاصل کرتا ہے میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انٹرنل کنٹرول کے فیچرز کیا ہیں دیکھیے گا اس میں ہے کہ it is used in large company audits it is used to place reliance on internal control it is used to design audit approach اور پھر اس کی ڈیفینیشن ہم نے یہ پڑھی تھی کہ an internal control is a formal and usually standardized document which comprise list of internal control intents and highlights any weakness internal control کو آبجیکٹو سے متعلق ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ سیکھا تھا کہ اس کے ذریعے سے auditor internal control of that entity کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اور پھر ایویلویٹ کرتا ہے اس انٹرنل کنٹرول کو اور پھر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ویکنیسز یا اسٹرینتھس کیا ہیں تاکہ ان پر بیس کر کے وہ آڈیٹر اپنی آڈیٹ اپروچ کو ڈٹرمن کر سکے اور پھر ہم نے انٹرنل کنٹرول کوشچنر کو کس طرح سے کنسٹرکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس میں لسٹ آف کنٹرول آبجیکٹو بتائے جاتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ business consideration specific to the entity کیا ہے اور پھر یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ جو کوشچنس انٹرنل کنٹرول کوشچنئر میں موجود ہوں گے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیے جائیں کہ کنٹرول آبجیکٹو حاصل ہو سکے جن میں سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہیں ڈاکومینٹس کی آتھرائزیشن ہے فلو آف دا ڈاکومینٹ ہے ان کی پروپر ریکارڈنگ ہے access to the physical access to the assets ہیں اب یہ تمام اس کے انٹرنل کنٹرول آبجیکٹو ہوتے ہیں تو انٹرنل کنٹرول کوشچنر کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ آبجیکٹو جو ہیں وہ اچیو ہو سکیں اور پھر ایک اور بات ہم نے دیکھی تھی کہ question should be framed such that yes اور نو آنسر از گیون جس میں کہ اگر نو no آنسر آتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہاں پر کوئی ویکنیس موجود ہے سو so, اب انٹرنل کنٹرول کوشچنر کی ساخت کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا نظر آئے گا تاکہ ہم پریکٹیکلی یہ بات جان سکیں کہ انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کے ذریعے سے آڈیٹر جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح سے حاصل کرتا ہے تو دیکھیے گا کہ انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کی لک کچھ یوں ہوگی کہ ہم اس میں واضح کریں گے پریپیئرڈ بائے کس نے بنایا ڈیٹ کب بنایا گیا کلائنٹ کا نام ٹائم پیریڈ کس نے ریویو کیا اس کو اور ریویو کرنے کی ڈیٹ کیا تھی اور پھر title of the internal control questionnaire بتانا بہت ضروری ہے لائک like, ہم یہ انٹرنل کنٹرول کوشچنئر پرچیزنگ کے بارے میں کر رہے ہیں سیلس کے بارے میں کر رہے ہیں کیش ہینڈلنگ کے حوالے سے کر رہے ہیں انوینٹری کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ باتیں ہمیں ٹائٹل کے اندر بتانا ضروری ہے لائک like, اب اس انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کا ٹائٹل ہے دا پرچیزنگ سائیکل اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹوس بتانے ہوں گے پھر بزنس کانسیڈریشن کی طرف ہم آئیں گے اور پھر کوشچنئر اسٹارٹ ہو جائے گا تمام اس کے اندر آ جائیں گے دیکھیے گا کہ یہاں پر پرچیزنگ سائیکل میں ہم نے جو انٹرنل کنٹرول بنایا کنٹرول آبجیکٹو اس کے یہ ہیں کہ we want to ensure that purchase goods اور services are ordered under proper authorisation and procedure بغیر آتھرائزیشن کے کوئی بھی آرڈر پلیس نہیں کیا جاتا یہ ہمارا آبجیکٹو ہے کہ جو پرچیزنگ ہم کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر آتھورائزیشن سے جب آرڈر گزرتا ہے تو اس کے اوپر بیس کر رہی ہیں نیکسٹ کہ پرچیز گڈس اور services are only ordered as necessary for the proper conduct of the business operation and are ordered to suitable supplier یہ بھی ایک آبجیکٹو ہے پرچیزنگ کے ریفرنس میں کہ ہم جسے آرڈر کر رہے ہیں وہ سوٹیبل سپلائر ہے اور آرڈر اس وقت کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے پھر گڈس اور services received are effectively inspect for quality quantity and condition اور اسی طرح سے invoices and related documentation are properly checked and approved as being valid before being entered as trade payables ہم خام خام میں ٹریڈ پیبلس کو ریکگنائز نہیں کر لیتے کریڈیٹرس کو ریکگنائز نہیں کر لیتے بلکہ اس سے پہلے انوائسز پروپرلی اپروو ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کی ریکگنیشن کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ ڈاکیومینٹیشن کمپلیٹ ہے ٹرانزیکشن جو ہے وہ تمام ان ڈاکیومینٹس پر بیس کر رہی ہے جو کہ ضروری ہیں اور پھر ان کی فائنل اپروول کے بعد ریکارڈنگ کے لیے انوائس کو بھیجا جاتا ہے اور جب ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو پھر ہم پرچیز کو بھی ڈیبٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ کو بھی کریڈٹ کرتے ہیں اب یہ یہ کا کا ڈیبٹ ہونا ہونا اور ٹریڈ کریڈٹ بیس کرتا ہو پروپر اپروول پر آتھرائزیشن پر یہ ایک آبجیکٹو ہے اب نیکسٹ بات آتی ہے بزنس کنسیڈریشن کی یعنی کہ کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے یا بنیادی طور پر کون کون سی باتیں موجود ہونا ضروری ہیں کسی بھی ایک سسٹم کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ nature of the company's purchase معلوم ہونا چاہیے اب ہم انٹرنل کنٹرول کوشچنئر ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں کس سے متعلق پرچیزنگ سائیکل سے متعلق کہ ہم نے پرچیزنگ جو کرنی ہے اس میں کون کون سی باتیں پوری ہونا ضروری ہیں آبجیکٹو بتا دیے اب اس کے بعد بزنس کنسیڈریشن میں آڈیٹر کو کچھ مزید باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہیں اب لائک پرچیزنگ تو کئی قسم کی ہو سکتی ہے را مٹیریل کی پرچیزنگ ہو سکتی ہے سپلائز آفس سے متعلق جو ہیں فیکٹری سے متعلق ہیں شپنگ سپلائیز ہیں پیکنگ سپلائیز جو ہوتی ہیں پیکنگ مٹیریل جو ہوتا ہے ان سے متعلق پرچیزنگ ہو سکتی ہے پرچیزنگ آف سروسز ہو سکتی ہے لائک like الیکٹریسٹی ہے اس کو آپ پرچیز کرتے ہیں اور بے شمار ایسی سروسز ہیں جن کو پرچیز کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کے بلز ادا کیے جاتے ہیں سپلائرس کو تو یہ ڈفرینٹ قسم کی پرچیز ہوتی ہیں جس کے بارے میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے پھر the existence of purchasing department کہ جو آرڈر پلیس کیا جاتا ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ رسپانسبل ہے آرڈر پلیس کرنے کے لیے اسٹور ڈپارٹمنٹ اٹھ کے آرڈر پرچیز کرنے کا جو ہے آرڈر پلیس کر رہا ہے یا آفس اسٹاف کو اگر اسٹیشنری ریکوائرڈ ہے تو وہ خود سے اٹھ کے آفس سپلائیز کے لیے آرڈر پلیس کر رہی ہیں یا شپمنٹ کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پیکنگ مٹیریل ریکوائرڈ ہے تو وہ خود سے آرڈر پرچیز کرنے کا جو ہے وہ پلیس کر رہا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ آرڈرنگ جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوگی ایک purchase department the company's purchasing policy کہ پرچیزنگ کب کرنی ہے لیولس کا ڈیٹرمن کرنا maximum level level of stocks reorder quantity پھر بلک میں پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ بلک میں جب پرچیز کریں گے تو ایک ڈسکاؤنٹ ملے گا لیکن باہر آپ کو بیئر کرنا پڑے گی تو یہاں پر پرچیزنگ پالیسی بھی جو ہے وہ اس کی کنسنٹریشن میں ہونا ضروری ہے پھر سلیکشن آف سپلائرس اب سلیکشن آف سپلائرس کے ریفرنس میں آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کتنے ایک ہی قسم کی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے سپلائرس موجود ہیں وہ سپلائرس کا رجسٹر موجود ہوگا اب ہر طرح کے سپلائرس کے بارے میں ایک بریف ان کی ہسٹری بتائی گئی ہوگی وہ کس طرح سے نیگوسیٹ کرتے ہیں ان سے کس لیول پر جا کے ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ مانگے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ کتنا ٹائم لیتے ہیں سپلائز پہنچانے میں سو so, اس قسم کی چیزیں وہ سپلائرز رجسٹر کے اندر موجود ہوں گی سو so, یہ بزنس چاند دیکھ ہیں جس کے بارے میں آڈیٹر انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کے اندر ہی کچھ باتیں لکھ دیا کرتا ہے اب انٹرنل کنٹرول میں کوشچنس کس نوعیت کے ہوں گے جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یس yes یا نو no میں اس کا آنسر ہونا چاہیے اب دیکھیں میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں انٹرنل کنٹرول اور انٹرنل کنٹرول از پرڈ by the auditor why to evaluate the internal control system اب کیا ضرورت پڑ گئی جی ایویلویشن کی تاکہ اس پر بیس کر کے اس ایویلویشن پر بیس کر کے اب اس انٹرنل کنٹرول کو وہ کر رہا ہے نا ایویلویٹ اب اگر تو وہ انٹرنل کنٹرول صحیح ورک کر رہا ہے تو آڈیٹر اپنی آڈیٹ اپروچ ڈیولپ کرے گا اکارڈنگلی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائے گا ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں نہیں جائے گا کنٹرولس کو ٹیسٹ کر لے گا کہ کنٹرولس ٹھیک ٹھیک اسٹیبلش ہوئے اور اگر انٹرنل کنٹرول کوشچنر پہ بیس کر کے آڈیٹر یہ معلومات حاصل کرتا ہے یہ ایویلویشن حاصل کرتا ہے کہ the control system was very weak تو وہ وہاں پر پھر اپنی آڈیٹ اپروچ ڈیولپ کرے گا کہ یہاں پر تو مجھے جناب ڈیٹیل کے ساتھ extensive verification approach of audit جو ہے وہ اپنانا ہوگی سو so, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوشچنس کس نوعیت کے ہوں گے یہ موٹے موٹے چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقاعدہ ہم اس کو پریکٹیکلی بنایا کرتے ہیں بڑے وہ ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں جس کے اندر میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دکھاؤں گا پہلے اس کو ڈسکس کر لوں اس کے بعد آپ کو ایک آڈٹ فرم نے جو ڈیولپ کیا ہوا کوشچنر وہ ایک اوور ویو دوں گا جو کہ آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ دے گا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آڈیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مزید انڈرسٹینڈنگ دے گا کہ انٹرنل کنٹرول کوشچنر کیا ہوتا ہے اور آڈیٹر کس طرح سے وہاں سے ایویلویشن کرتا ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم کی بہرحال یہ پرچیزنگ سائیکل سے متعلق دیکھیے گا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں انیسیشن اینڈ آتھرائزیشن کے بارے میں پرچیزنگ کے ریفرنس میں اب یہ پہلا سوال like are standard purchase order forms issued showing names of suppliers quantities ordered and prices yes اور نو اتنی سی بات یعنی کہ اسٹینڈرڈ پرچیز آرڈر فارم ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں اور پھر ان پرچیز آرڈر فارمس کے اندر سپلائرز کا نام واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کیا جو پروڈکٹ جو را مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس آرڈر فارم میں اس کی پرائسیز اور اس کی کوانٹیٹی اس آرڈر فارم میں لکھی جاتی ہیں یا سو نو اب یہ آڈیٹر پوچھ رہا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ کے پرسونل سے دیکھیں نا آپ اپنے آپ کو آڈیٹر محسوس کریں آپ جاتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں ایک اینٹی میں وہاں پر الگ سے ایک پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے پرچیز آرڈر بنانا اور سپلائرس کو بھیجنا آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا آپ پرچیز آرڈر بناتے وقت اسٹینڈرڈ فارمیٹ اس پرچیز آرڈر کا فالو کرتے ہیں یس اور نو کہتا جی یس yes. کیا اس میں سپلائر کا نام لکھتے ہیں یس yes. کیا اس میں پرائز اور کوانٹٹی لکھتے ہیں یس yes. یا کسی جگہ پر نو no. اگر نو no, تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول ویکنیس موجود ہے وہاں پر فالو کر رہے ہیں انٹرنل کنٹرول کوشچنر کے ریفرنس میں آپ نے اس طرح سے باتیں کرنی next are copies of standard order forms retained on files یا سرنو بتاؤ کیا اس کی کاپی اب پرچیز آرڈر فارم آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فلو چارٹ کے اندر تین کاپیز دیکھی تھی پرچیز آرڈر فارم کی اب اس میں ایک تو سپلائر کو بھیج دی جاتی ہے ایک فائل میں لگا دی جاتی ہے ایک نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی جاتی ہے اب پرچیز آرڈر فارم کی کہہ رہا ہے کہ جو کاپیز ہیں کیا ان کو فائل میں ریٹین کیا جا رہا ہے یا نہیں یس اور نو اگر نہیں ریٹین کیا جا رہا تو بھائی ویکنیس ہے آپ کو کل کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ outstanding purchase order forms پڑے ہوئے ہیں جن کے اگینسٹ ابھی ہماری سپلائیز آنا باقی ہیں آپ پرچیز آرڈر کر کے بھول چکے ہیں ادھر سے سپلائر نے بھی آپ کو سپلائز نہیں بھیجی کچھ دن مہینے گزرنے کے بعد پروڈکشن مینیجر کہتا ہے جناب میں نے تو آپ سے ایک را مٹیریل منگوایا تھا وہ ابھی تک پہنچ گیا یا نہیں آپ کہتے او ہو وہ تو آیا ہی نہیں ابھی تک چلو بھائی بھاگ دوڑ ہو گئی شروع شارٹ پرچیز کرو جلدی جلدی کرو وہ کس طریقے سے پروڈکشن نہ رک جائے ہماری مارا ماری پڑ گئی نا تو اس کے لیے بہتر نہیں کہ آپ پرچیز آرڈر فارم کو فائل کریں اور اس کا آپ ریویو کرتے رہیں کہ کون کون سے پرچیز آرڈر فارمز جو ہیں وہ ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ان کے اگینسٹ سپلائیز ٹھیک ہے تو یہ ایک کنٹرول ہوا نا اگر آپ فائل نہیں کرتے تو کنٹرول ویکنیس ہوئی نیکسٹ دیکھیے گا who authorise order and what are their authority limits اور پھر یہ کہ are the persons in above independent of those issue requisition اب یہ بات آ گئی سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کی کہ جو شخص آتھورائز کر رہا ہے کیا وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس شخص سے جس نے ریکوزٹ کیا تھا اس میٹیریل کو اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یعنی کہ جس شخص نے ریکوائر کیا تھا اس میٹیریل کو وہی شخص آتھورائز کر رہا ہے پرچیز آرڈر فارم کو تو ڈیفینیٹلی وہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے گا اس لیے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ہونا ضروری ہے جس نے ریکویسٹ کیا ہے وہی شخص آتھورائز نہیں کرے گا اس پرچیز آرڈر فارم کو نیکسٹ دیکھیے ہم اسی طرح سے کوشچنئر میں کسٹڈی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ are goods from supplier inspected on arrival as to quantity and quality اب یہاں پر یس اور نو مطلب سارے کوشچنرز میں آپ یس یا نو یس یا نو آنسر ریکوائر کر رہے ہیں اب اگر گڈس میٹیریل سپلائز جب آپ کے دروازے پر پہنچتی ہیں آپ ان کو انسپیکٹ نہیں کرتے ان کی کوانٹیٹی اینڈ کوالٹی کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آپ کے پرسونل اور سپلائر کے پرسونل آپس میں ملے ہوں گے کہ جی ہم جیسا بھی مال بھیجیں گے بغیر انسپیکشن کے جو ہے اسٹور کروا دینا اب وہاں پر بھی اگین دو نمبر ہو سکتی ہے لہذا ہم یہاں پر پوچھتے ہیں آڈیٹرس یہاں پر ان کے پرسونل سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا انسپیکشن کی جاتی ہے اب دیکھیں نا یہ انٹرنل کنٹرول کے ذریعے سے وہ فرض کر لیں سب کا جواب یس میں آ رہا کوئی نو میں آنسر نہیں ہے اب آڈیٹر نے کہا جی واہ بھائی واہ بڑا زبردست کنٹرول ہے کیا آڈیٹر بس کوشچنر کو فل کروا کر اپنی فائل میں رکھ کے تو اوپین دے دے گا جناب یہ میں نے کوشچنر کمپلیٹ کر لیا اور ان کا انٹرنل کنٹرول سسٹم بڑا زبردست ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اب مزید کوئی ایویڈنس حاصل کرنے کی نہیں اگر بڑا زبردست انٹرنل کنٹرول ہے اس کوشچنر کے ذریعے سے آڈیٹر کی یہ ہے کہ جی انٹرنل کنٹرول سسٹم بہت اچھے طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے رن کیا جا رہا ہے تو اب آ کر آڈیٹر ایک ٹیسٹ لگائے گا انٹرنل کنٹرول کے لیول پر کہ آیا میں دیکھوں کہ واقعی انٹرنل کنٹرول موجود ہے یا نہیں یہ تو کوشچنئر ہے اس کوشچنئر پر بیس کر کے اگر ہر ایک بات یس ہے اب وہ پہنچ جائے گا اس انسپیکشن ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر دیکھے گا جی کے گڈز آ رہی ہیں ان کی انسپیکشن ہو رہی ہے وہ گڈز ریسیو نوٹ بن رہا ہے اس سٹیج پر یا نہیں بن رہا کون بنا رہا ہے آتھورائز کون کر رہا ہے کوالٹی کون چیک کر رہا ہے کوانٹٹی کون چیک کر رہا ہے اب اگر آڈیٹر دیکھتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اب اس کا ریلائنس ہے اوکے جی فائن یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انٹرنل کنٹرول میں یس یس تھی بات وہ واقعی yes ہے فالو کیا یہ آڈیٹنگ ہو رہی ہے کو ہم آگے مزید دیکھ لیتے ہیں how is the receipt of supplies recorded جیسا کہ گڈ شیو نوٹ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ جب بھی گڈز ریسیو ہوتی ہیں تو inspection department goods receive note بنایا کرتا ہے تو یہ چیز بہت ضروری ہے کنٹرول پوائنٹ آف ویو سے پھر نیکسٹ دیکھ لیجیے سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کے حوالے سے کہ are these by a person independent of those for ordering function processing and recording یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے کہ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ضروری ہے ایک شخص تمام کام پرفارم نہیں کر رہا ہوگا ریکوزیشن جس کی طرف سے آئی وہ آتھرائزیشن نہیں کر سکتا انسپیکشن نہیں کر سکتا ریکارڈنگ نہیں کر سکتا لہذا یہ چیز آپ نے پوچھ لی کہ کیا یہ ڈیوٹیز سیگریگیٹ کی ہوئی ہیں یا نہیں یا سنو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ریکارڈنگ کے لیول پر کہ are all received compare with copy orders and compare with good receive notes اب آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا وائس جب آپ کو ریسیو ہوئی آپ محض اس کو ریسیو کرتے ہی ریکارڈ نہیں کر دیں گے پرچیز ڈے بک میں آپ نے ریکارڈ کرنا ہے نا انوائس کو آپ پہلے اس کو کمپلیٹلی چیک کریں گے اس کے ٹوٹلس چیک کریں گے اس کی ملٹیپلیکیشن چیک کریں گے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا اگری ہوا تھا اور آپ نے پرچیز آرڈر فارم پر اس کو کمیونیکیٹ کیا تھا جو سیٹلمنٹ ٹرمز اگری ہوئی تھیں کیا ان کے مطابق ہی آپ کی یہ انوائس بنائی گئی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ آل دو ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوتا لیکن سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کی موجودگی سیلز ٹیکس کی کیلکولیشن کے لیے ایک اہم ایلیمنٹ ہے لہذا اس چیز کو بھی اب چیک کریں گے کہ سیلز ٹیکس اس انوائس پر جو کیلکولیٹ ہوا ہوا ہے کیا وہ کریکٹ ہے تو وہ چیزیں آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمام انوائسز جو وصول ہوتی ہیں ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے کاپی آرڈر کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے گڈ سیف نوٹ کے ساتھ ان کو چیک کیا جاتا ہے پرائسز کے اعتبار سے ان کو چیک کیا جاتا ہے کیلکولیشن کے اعتبار سے یا نہیں وہ کہتا ہے یس اور نو ٹھیک ہے نیکسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے are these perform by a person independent of those responsible and custody of goods وغیرہ اگین پر سیگریگیشن آف ڈیوٹی آ گئی اور پھر ریکارڈنگ کے اعتبار سے ہی آپ کو ایک چیز معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اب اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں رادر آپ کو یاد دلانے لگا ہوں کنٹرول اکاؤنٹس میں جو آپ نے پڑھا تھا کہ جب آپ گڈس پرچیز کرتے ہیں تو انوائسز کو آپ انڈیویجل سپلائرز کے لیجر میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور کنٹرول اکاؤنٹ میں بھی ان کو پوسٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے لائک like, ایک ہزار نمبر آف سپلائرز ہیں اب ایک ہزار نمبر آف سپلائرز کے اکاؤنٹس آپ مین لیجر میں تو نہیں بناتے نا مین لیجر میں ایک آپ کنٹرول اکاؤنٹ بناتے ہیں جسے آپ پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کا نام دے دیتے ہیں اور انڈیویجل جو بھی سپلائرز کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ پرچیز لیجر الگ سے ایک سبسڈری بک ہے اس کے اندر آپ نے بنائے ہوتے ہیں اب کوشچنر آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے کہ are bought ledger personnel independent of those responsible for approving invoices and credit notes check payments وغیرہ اور is the person maintaining the control account independent of the bought ledger personnel ضروری ہے کہ اب جو بوٹ لیجر پرسونل بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ پرچیز لیجر پر انڈیویجل اکاؤنٹس کو جو مینٹین کر رہا ہے that person must be independent of the person who is responsible for posting accounting entries in the main ledger in the control account is it so اور ناٹ یس اور نو یہ تو بات ہوگی جی انٹرنل کنٹرول کوشچنئر کی میں نے آپ سے ابھی جو انٹرنل کنٹرول کوشچنئر ڈسکس کیا اٹ واز اباؤٹ پرچیزنگ آپ نے پرچیزنگ سسٹم پر انٹرنل کنٹرول کوشچنئر دیکھ لیا ابھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنل کنٹرول جو ایک آڈیٹ فرم کا ڈیزائن ہے وہ گو تھرو کروا رہا ہوں بالکل بس آپ نے برڈ آئی ویو لینا ہے کرسری آپ نے ویوز کا لینا ہے جس میں کہ آپ دیکھیں گے انٹرنل کنٹرول کوشچنرز کی بھرمار ہے یعنی کہ ہر ہر ایریا پر کوشچنر بنا ہوا ہے پرچیزنگ کیا سیلنگ کیا انوینٹری کیا پے رول کیا آئیے دیکھتے ہیں یہ اسی طرح سے کلائنٹ کا نام پیریڈ جاب انچارج کون ہے اور کب آپ نے اس انٹرنل کنٹرول کوشچنیئر کو رن کیا مینیجر کون ہے اس وقت اس آڈٹ ٹیم کا یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے لکھ دیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی accounting and internal control questionnaire ہے ہمارا اس میں آرگنائزیشن اسٹرکچر بتایا جاتا ہے اس کے آبجیکٹوس آپ کو نظر آ رہے ہیں شروع میں پھر پرسنل پالیسیز اینڈ پروسیجرس کے بارے میں پھر اس کے بعد آپ کو مینجمنٹ کنٹرول میتھڈس کے بارے میں کوشچنس نظر آ رہے ہیں پھر انٹرنل آڈٹ فنکشنس کے ریفرنس میں کوشچنس ہیں پھر اکاؤنٹنگ سسٹم کے ریفرنس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں پھر آپ کو پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ریفرنس میں کوشچنس نظر آ رہے ہیں پھر ریونیو سائیکل کے ریفرنس میں جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلز آرڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کریڈٹ پالیسیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے شپمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان سب پر کوشچنس بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں بلنگ اینڈ ریکارڈس پھر کیش ریسیٹس آپ نے جب اپنے کسٹمر سے کیش ریسیو کرنا ہے تو اس کے اوپر کوشچنرس آپ کو نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے پھر ریکارڈنگ اینڈ کلیکشن کے ریفرنس میں پھر آپ دیکھیے آپ کو ایکسپینڈیچر سائیکل کے اندر پرچیزنگ اینڈ اکاؤنٹس پیبل جو ابھی ہم نے کوشچنر دیکھے اس قسم کے کوشچنس بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر پے رول کے ریفرنس میں کوشچنس آ گیا اب یہ ایک ہی ہے جو ڈیٹیل سے چلتا جا رہا ہے پے رول کی ڈسبرسمنٹ کے بارے میں پھر segregation of function and physical safeguard کے ریفرنس میں پھر کیش ڈسبرسمنٹ کے ریفرنس میں کوشچنس آپ دیکھ سکتے ہیں کوشچنر میں موجود ہیں بینک ریکنسلیشن کے ریفرنس میں انوینٹری کے ریفرنس میں آپ کو کوشچنس نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے ریفرنس میں کچھ کوشچنرس نظر آ رہے ہیں سو آپ نے دیکھا کہ انٹرنل کنٹرول کوشچنر صرف کسی ایک فنکشن کے ریفرنس میں نہیں ہے آپ نے اس اینٹی میں جو بھی کام ہو رہا ہے جس پر بھی انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ موجود ہے اس کے بارے میں آپ نے ایویلویشن حاصل کرنی ہے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہاں پر انٹرنل کنٹرول کس طرح کا موجود ہے وہ آپ نے اپنے کوشچنس ڈیزائن کر لیے اور آڈٹ کلائنٹ سے پوچھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اچھا اب یہ انٹرنل کنٹرول کوشچنر ہمیں بظاہر بہت ہی ایک سسٹمیٹک اپروچ نظر آ رہی ہے ایویلویٹ کرنے کی اس اینٹی کے انٹرنل کنٹرول کو لیکن اس پر بھی کچھ کریٹیسم موجود ہے لائک like, کہا یہ جاتا ہے کہ internal control represent an attempt at a formalised systematic approach to the audit of large complex organisation اور یہ کہ اس انٹرنل کنٹرول کی جو اپروچ ہے اس کو اپنا کر ہم بہت کمپلیکس کر دیتے ہیں اس ایویلویشن کو بڑی لینتھی ہو جاتی ہے بڑی فارمل سی ہو جاتی ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ there is a danger that internal control can provoke to formalised and approach to an assignment کہ اس کو اب اپروچ کی بجائے ایک اسائنمنٹ سمجھ کے کام کیا جائے گا بڑا فارملائز ہو گیا سلسلہ جس سے کہ ہو سکتا ہے ہم وہ آبجیکٹوس حاصل نہ کر سکیں جو کہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو ایویلویٹ کرنے کے آبجیکٹوس تھے سو so, ان کی موجودگی میں اب ہم ایک اور اپروچ کی طرف جاتے ہیں یہ اپروچ بھی انٹرنل کنٹرول کو ایویلویٹ کرنے کی اپروچ ہے یہ ہے جی internal control evaluation checklist اب internal control evaluation checklist یہ ہم اڈاپٹ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ وہ انٹرنل کنٹرولز جو ہم ڈیزائر کر رہے ہیں وہ پریزنٹ ہیں یا نہیں اب ایک بڑا الجھن کا سا سلسلہ ہے کہ انٹرنل کنٹرول میں بھی ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں internal control evaluation checklist میں بھی سر کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہی کچھ دیکھا جاتا ہے دیکھیے جب ہم internal control evaluation checklist کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم انفیکٹ ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پر جہاں پر کہ ہمیں فراڈ یا ایرر متوقع ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی یہاں اس ایریا میں فراڈ ہو سکتا ہے ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم all together internal control system پر کوشچنر ڈیولپ نہیں کرتے بلکہ اس قسم کے کوشچنز ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ ہائی لائٹ کریں ویک ایریاز کو اب یہ internal control evaluation checklist کے کوشچنس کچھ اس طرح کے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اس کوشچن کا آنسر پاتے ہیں فوراً ایک نیا کوشچن جنم لے لیتا ہے کیونکہ ہمارا ایمفیس کس بات پر ہے کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فراڈ یا ایرر تو موجود نہیں ہے اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ internal control evaluation checklist supplement کر رہی ہوتی ہے فلو چارٹ کو یعنی کہ فلو چارٹ کی موجودگی اور اس کے فوراً بعد internal control evaluation checklist so اگر ہم internal control evaluation checklist بنا رہے ہیں تو اب انٹرنل کنٹرول کوشچنرز نہیں بنے گے بلکہ اس سے پہلے ہم نے ایک فلو چارٹ بنایا ہوگا اور اس فلو چارٹ جیسا کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا سارا design of the flowchart اس کے بعد ہم پھر internal control evaluation checklist کی طرف آ جائیں گے ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ internal control evaluation checklist کس طرح کی ہوتی ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اسی طرح سے کنٹرول آبجیکٹو جیسا کہ ہم نے انٹرنل کنٹرول کو پڑھے تھے پھر بزنس کنسیڈریشن اور تیسرا حصہ چیک لسٹ کا اب لائک پرچیز کے ریفرنس میں ہی ہم دیکھتے ہیں چیک لسٹ کیا ہوگی ہم نے پرچیز کے ریفرنس میں انٹرنل کنٹرول کو بھی دیکھا تھا اب اس کے اندر ہم نے آرڈرنگ کو ڈیٹیل سے کوشچن کیا ہم نے ریسیونگ اینڈ ہینڈلنگ کو ڈیٹیل سے کوشچن کیا ریکارڈنگ کو ڈیٹیل سے کوشچن کیا اب آپ دیکھیے کہ internal control evaluation checklist کے اندر اسی پرچیزنگ کے ریفرنس میں ہم کس طرح کے سوال پٹ کرنے جا رہے ہیں لائک ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا goods can be purchase without authority اب اس کے لیے ہمارے سوال ہوں گے کہ purchase requisition and orders approve ہوتے ہیں یا نہیں لمٹس بائے کرنے کی جو اتھارٹی کی ہیں وہ کتنی ہے آرڈر کے ریفرنس میں پھر purchasing segregated from receiving accounts payable and inventory records اور پھر ensured orders safeguarded against losses اس قسم کے کوشچنس کے ذریعے سے اب ہم حاصل کر رہے ہیں یہ نالج کہ کیا آرڈرنگ کے بغیر بھی پرچیزنگ ہو سکتی ہے یا نہیں اب اسی طرح سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کین لائبلٹیز بھی incurred although goods not received اب یہ بات بھی آپ دیکھیں ہم نے فلو چارٹ میں اس چیز کو کور کیا تھا کہ لائبلٹیز ریکارڈ کرنے کے لیے کنٹرول اکاؤنٹ میں بھی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور سبسڈری لیجرز میں بھی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم انوائس تو ریکارڈ کر لیں اس کی لائبلٹی کو تو ریکگنائز کر لیں لیکن گڈز ہی وصول نہ ہوئی ہوں اب یہاں پر فلو چارٹ نے جو بات ہمیں بتائی کہ جی لائبلٹیز ریکارڈ کی جاتی ہیں جب گڈس ریسیو ہو جاتی ہیں وہ فلو ہم نے دیکھا تھا اب اس کو internal control evaluation checklist کس طرح سے کوشچنس کے ذریعے کور کر رہی ہے اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ریسیونگ پرسونل اور جو اکاؤنٹس پیبل اور انوینٹری کو ریکارڈ کر رہے ہیں پرسونل کیا وہ الگ ہیں یا نہیں اب یہاں پر اگر ریسیونگ پرسنل یعنی کہ جس نے گڈ ریسیو کرنی ہے اور جس نے ریکارڈ کرنی ہے وہ اگر ایک ہی شخص ہے پھر تو ممکن ہے کہ یہاں فراڈ ہو جائے گا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم internal control evaluation checklist میں زیادہ ایمفیسائز کس بات پر کرتے ہیں کہ فراڈ کے چانسز تو نہیں ہے اس میں اب اگر یہ سیگریگیشن نہیں ہے ڈیوٹیز کی کہ جو شخص ریسیو کر رہا ہے وہی شخص لائبلٹی کو ریکگنائز کر رہا ہے تو یہاں پر ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ اس نے ریسیو نہ کیا ہو اور وہ ریکگنائز کر لے لائبلٹی کو جسٹ سپلائر کے ساتھ ایک اس کی معاملات طے ہو گئے کولیوڈ کر لیا بات کو اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ مال بے شک بعد میں بھیج دینا میں آپ کی لائبلٹی یہاں پر ریکارڈ کر دیتا ہوں آپ کو within a week payment بھی ہو جائے گی اور ہماری کتابیں بتا رہی ہوں گی کہ جی آپ کی لائبلٹی ہم پر اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے ہماری اوبلیگیشن ہے لہٰذا آپ کو پیمنٹ ہم کر دیں گے آپ بے شک پندرہ دن کے بعد چیزیں بھیج دیجیے گا اب بتائیے یہاں پر فراڈ ہو گیا یا نہیں لہذا اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا گڈس کو ریسیو کرنے والا اور کریڈیٹرز یعنی کہ ٹریڈ پیبلز کو ریکگنائز کرنے والا یہ دونوں شخص ایک ہیں یا مختلف ہیں اور پھر اسی بات پر ہم ایک اور چیک لگاتے ہیں کہ کیا تمام goods are passed directly to store کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹور کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور گڈس جو ریسیو ہو رہی ہیں ڈائریکٹلی وہ ورک شاپ میں بھیجی جا رہی ہیں اگر اسٹور ڈپارٹمنٹ درمیان میں موجود ہوگا تو پراپرلی وہ اسٹور میں پہلے ریسیو ہوں گی وہاں سے ایشو ہوں گی وہ ڈاکومینٹس درمیان میں آ جائیں گے اس فراڈ کے چانسز نہیں رہیں گے کہ جی گوڈس تو اسٹور میں ریسیو ہی نہیں ہوئی اور ڈائریکٹلی لائبلٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی لہٰذا اسٹور کو بھی آپ درمیان میں لے کر آئیں گے اب یہاں پر آپ ایک چیک لسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یہ یہ کام ہونا چاہیے کیا یہ ہو رہے ہیں یا نہیں سو so, آپ چیک لسٹ کے ذریعے سے ان ایریاز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں جن ایریاز میں فراڈ کے چانسز موجود ہیں اسی طرح کی آپ پیبلس کی جو پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ریفرنس میں دیکھیے چیک لسٹ کیا ہوگی مثلا وہاں پر سوال ابھرتا ہے کہ can payments be made if not properly supported یعنی کہ ہم نے پیمنٹس جو کرنی ہے وہ لائبلٹیز ریکگنائز اگر ہوئی ہوگی تو کرنی ہے اور وہ liabilities should be supported by the invoices the documents اب دیکھیں انہی ڈاکیومینٹس پر بیس کر کے ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ پیمنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دلائے گی یا نہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ارلی پیمنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جسے سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں تو اگر وہ پیمنٹ ہمیں ڈسکاؤنٹ دلائے گی تو ہم اس کی ایک دیکھتے ہیں پریکٹیکل سی بات کہ کیا یہ ڈسکاؤنٹ لینا ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فائنینشیل مینجمنٹ کی ایک بات آ جاتی ہے کریڈیٹرس کنٹرول کے ریفرنس میں بہرحال ہم آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جب پیمنٹ کرنی ہے تو ہم ایک چیک لسٹ ڈٹرمن کرتے ہیں جس میں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیمنٹس ہیں وہ سپورٹڈ بائی دا انوائسیز اور بائی دا ڈاکومنٹس ہیں یا نہیں اب ان ڈاکومینٹس کے اندر فردر ہم چند ایک باتیں چیک لسٹ کے طور پر ڈیولپ کر لیں گے فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ ڈسکاؤنٹس لیے گئے یا نہیں پھر ہم دیکھیں گے control over invoices before validating complete ہے یا نہیں پھر چیکس سگنیٹریز انڈیپینڈنٹ ہیں of purchasing receiving accounts payable and checks preparation کے ریفرنس میں پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ سگنیٹریز جو ہیں وہ سپورٹنگ ڈاکومینٹس کو ایگزامن کرتے ہیں پراپرلی یا نہیں اور ان ڈاکومینٹس کی کمپلیٹنیس کو بھی وہ چیک کرتے ہیں یا نہیں اور پھر اس چیز کا کنٹرول بھی دیکھیں گے جہاں پر صرف ایک سگنیچر ریکوائرڈ ہیں اس طرح کی بے شمار چیک لسٹ جو ہیں وہ ہم پیمنٹ کی سٹیج پر دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پوری چیک لسٹ موجود ہوگی آپ اس کو تسلی کے ساتھ پڑھیے گا اور یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے جب کسی بھی کنٹرول کو ایویلیٹ کرنا ہے تو وہاں پر ہمیں باقاعدہ طور پر ایک پروفیشنل شو کرنا ہوگا ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جی فراڈ ہونے کے چانسز ہیں فراڈ ہو سکتے اب انہی فراڈ سے تو ہم نے اس کلائنٹ کو بچانا ہوتا ہے اس کے لیے ہم پھر اپنے انٹرنل کنٹرول کوشچنرز یا انٹرنل کنٹرول چیک لسٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر ایک ڈیٹرنٹ موجود ہو کہ یہ آڈٹ کرنے کے لیے جو ٹیم آئی ہے یہ بہرحال ہمیں پکڑے گی ان اسٹیج پر اب جب یہ ڈیٹرنٹ موجود ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پرسونل اس قسم کی پریکٹس سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے بہرحال ہم آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات میں پہلے ہی آپ کو آج کے لیکچر کی آغاز میں بتا چکا کہ آڈیٹر کا انفیکٹ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرے جس پر بیس کر کے وہ ریزنیبل ایشورینس کے ہوتے ہوئے آڈیٹ اوپینین فارم کرے اب یہاں پر جو اس نے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہے وہ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے اس کی ایک آڈیٹ اپروچ کا ڈیولپ ہونا ضروری ہے اب آڈیٹ اپروچ یہ ہے کہ وہ انٹرنل کنٹرول پر ریلائے کرے یا نہ کرے اب انٹرنل کنٹرول پر ریلائی کرے یا نہ کرے اس کے لیے وہ انٹرنل کنٹرول کوشچنرس کے ذریعے سے ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے اس اینٹی کے انٹرنل کنٹرولز کو یا internal control evaluation check list کے ذریعے سے وہ ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے انٹرنل کنٹرول کو اب اگر تو اس آڈیٹر کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس اینٹی میں انٹرنل کنٹرول موجود ہے اور ٹھیک طریقے سے مانیٹر ہو رہا ہے یعنی کہ انٹرنل آڈیٹ ڈپارٹمنٹ ٹھیک طریقے سے اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے تو آڈیٹر اپنے آڈیٹ پروسیجرز کو اکارڈنگلی ڈیزائن کر لیتا ہے اور وہ ڈیزائننگ کیا ہے کہ یہاں پر وہ ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتا ہے یعنی کہ اب وہ ڈیٹیلس کو چیک نہیں کرے گا ٹرانزیکشن کو ویریفائی نہیں کرے گا اکاؤنٹ بیلنس کو ویریفائی نہیں کرے گا ڈسکلوئر کو ویریفائی نہیں کرے گا بلکہ وہ یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے گا کمپلائنس کو چیک کرے گا کہ کیا واقعی اس انٹرنل کنٹرول جس پر کہ اس کا ریلائنس بن گیا اس کے مطابق اس آرگنائزیشن میں اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے وہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول آئیں گے اور اگر اس کا ریلائنس نہیں بیٹھتا اس انٹرنل کنٹرول پر تو وہ پھر اپنی آڈٹ اپروچ کو ایکسٹینسو کر لیتا ہے ویریفیکیشنز کرتا ہے ڈیٹیلز کی ٹرانزیکشن لیول پہ جاتا ہے وہ اکاؤنٹ بیلنس کو چیک کرتا ہے یعنی کہ اپنی آڈیٹ اپروچ میں اب وہ ایکسٹینسو ہو جاتا ہے ویریفیکیشن کے لیول پر یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر کہ آڈیٹر نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اب وہ کس اپروچ پر چلے گا سو so, ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ان شاء اللہ تعالی یہی اپروچز سے متعلق بات چیت کی جائے گی جس میں ہم ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹیو ٹیسٹ کے بارے میں بات چیت کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ